بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائقون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم جو توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے ہیں العامر بالمعروف والناہون عن المنکر امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور منکر سے روکنے والے ہیں والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں مبشر المدمین ال اس طرح کے ایمان والوں کو بشارت دے دیں بات گزشتہ سبق میں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو خریدا اور سمن جو بدلے میں دیا ہے وہ جنت ہے یہ فضیلت انصار صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہوئی ہے جنہوں نے آطب ثانیہ میں مکہ میں جا کر ہجرت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لے آئیں ہم آپ کا خیال کریں گے کل کے سبق میں بھی انصار مہاجرین انصار کی تعریف تھی اور آج کے ان آیات میں بھی انصار کی تعریف ہے کل کے سبق میں آخر میں فرمایا تھا کہ تم اپنے سودے سے خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ ہو جو کا معاملہ کیا ہے اس سے خوش خوشا لکھا ہو الف العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو نبی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں انصاری یہ توبہ کرنے والے ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکوع و سجود کرنے والے ہیں یہ ساری صفات صاحب کرام بعض حضرات نے کہا کہ یہ تمام صاحب کرام کی فضیلت کے بارے میں یا طائبون المدول صرف انصار صحابہ نہیں انصار بھی داخل ہیں اور دوسرے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں اور سب کی یہی شان ہے کہ ہر وقت وہ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں جس انسان کے گناہ ہو اس کو توبہ سے فائدہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر گناہ نہ ہو تو پھر بھی وہ توبہ کر رہا ہے فرض کرو اس کو گناہ ہوا کہ اس میں وہ گناہ معاف ہو گیا لیکن اسے تو پتہ نہیں ہے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو گیا ہے یہ پھر بھی توبہ میں لگا ہوا ہے تو گناہ معافی کے بعد جو توبہ ہے وہ پھر مزید ثواب کا استحقاق بنا دیتی ہے راحت کا مستحق بنا دیتی ہے یہی بات مغفرت کی دعا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے ہر روز کر رہا ہے اس کے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں لیکن اس سے تو علم نہیں ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے تو پھر بھی وہ مغفرت کا سوال کر رہا ہے تو اس سے پھر اس کو رحمت ملتی ہے مزید انعام اور نیکی ملتی ہے جو گناہ معاف ہو گئے پھر بھی استغفار کر رہا ہے توبہ کی بہت فضیلت ہے حدیث میں جناب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کمل بلا کہ توبہ یعنی گناہوں سے معافی مانگنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کے گناہ ہیں ہی نہیں یہی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو منکر نقیر انسان کے کرام کاتبین یہ جو بیٹھے ہیں انسان کے کندھوں پر تو امیر ہے دائیں کندھے پر جو بیٹھنے والے فرشتے ہیں یہ امیر ہیں اور جو بائیں کندھے پر جو گناہ لکھنے والے ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں دائیں کندھے والوں کے ماتحت ہیں انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو بائیں کندھے والے فرشتے دائیں کندھے والوں سے پوچھتے ہیں کہ لکھیں کہ نہ لکھیں تو یہ منع کرتے ہیں کہ ابھی نہ لکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس نے گناہ کیا ہے ابھی معافی مانگ لے تو پھر آپ کو مٹانا پڑے گا تین مرتبہ تک جب یہ شخص گناہ کرتا ہے تو امیر فرشتے یعنی دائیں کندھے والے وہ منع کرتے رہتے ہیں کہ نہ لکھو نہ لکھو لیکن جب تین دفعہ وہ گناہ کرنے کے باوجود وہ توبہ نہیں مانگتا تو پھر چوتھی دفعہ جیسے گناہ کرتا ہے تو اس کے وہ سارے پھر لکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امار نامے سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں دوسری صورت فرمائی العابدون عبادت گزار ہیں یہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ عبادت گزار ہیں بات یہ ہے کہ جو شخص اتنا زیادہ نیک ہوتا ہے جاتا ہے اس کو عبادت میں اتنا زیادہ دل لگتا جاتا ہے جتنا زیادہ کوئی نیک ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنی عبادت کو کم سمجھے گا اور اس کو دین میں یعنی سکون نہیں آئے گا عبادت میں اس کو راحت اور سکون ملے گا اور بھی یہی بات سب جتنے بڑے بڑے حضرات اور یا اظام ہیں یا صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اکثر رات کا اکثر حصہ ان کا بیداری کی حالت میں گزرتا ہے جبکہ یہ تو نیک لوگ ہیں ان کا صبح اٹھنا چلنا پھرنا گھومنا جو کچھ بھی کام ہے سب اشاعت دین کا ہے سارا کام ہی ان کی نیکی کا ہے تو اس کے باوجود کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں نوافل میں ذکر و اذکار تلاوت میں یہ گزارتے ہیں میں نے اس دن بتایا تھا کہ آخرت میں بغیر حساب کے مہاجرین صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کیا جائے گا تو یہ میدان حشر میں حساب کے لیے نہیں روکیں گے سیدھا ان کو جنت کے دروازے کی طرف لے جائیں گے تو جنت کا جو نگران فرشتہ ہے وہ پوچھے گا کہ ان کا حساب ہو چکا ہے یہ کون لوگ ہیں تو یہ جواب دیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں انہوں اسلام لایا جب تو اس وقت سے لے کر مرنے تک اپنا کوئی کام نہیں کیا بس دین کی اشاعت کے لیے لگے رہے اس میں سفر بھی درپیش آئے اس میں جہاد بھی داخل ہوا اس میں اور کام بھی ہوئے تو ہمارا تو اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا سارا کام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرتے رہے تو فرشتہ کہے گا ہاں ہمیں پہلے سے ہی یہ ہدایت پہنچ چکی ہے کہ ایسی جماعت جب آئے گی تو یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے لیے دروازہ کھول دینا ہے اس کا عبادت میں زیادہ دل لگتا ہے تو اللہ یہ توبہ بھی کرنے والے ساتھ فرمایا کہ یہ جو عبادت گزار ہے کہ رات کے حصے میں قرآن مجید میں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم رحبان بن نہار و رحبان بن نبی کی جماعت کی صفت یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم رقبان بن دن نہارے دن کو کوئی غور سوار ہوتے ہیں جہاد کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں وہ رقبہ رحبان اور رات کی تاریخیوں میں جو راہب بن جاتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں عبادت گزار میں مصروف ہوتے ہیں انسان سوچے بھی یہ سوتے کب تھے یہ راحت اور آرام کب کرتے تھے بیس تو انسان جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے بنا دیتا ہے نا تو اس کے تھوڑے تھوڑے وقتوں میں بھی بہت برکت آ جاتی ہے میں نے یہ برکت اوقات کے اندر محسوس کی ہے حرمین شریفین کے سفر میں کہ بڑے تھوڑے سے وقت میں بڑی عبادت ہو جاتی ہے اچھا دن کا اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے انسان کہ لالچ ہوتی ہے کہ چند دن ہے چند دن ہے پھر واپس جانا ہے پھر کب نصیب ہوگا صحت کے زمانے میں اس طرح اس طرح تو دن کو تو لگا رہتا ہے اور اس محبت اور عشق میں انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور بڑے تھوڑے سے وقت میں تارا ختم ہو جاتا ہے یعنی وقت میں اتنی برکت رات کو جب انسان لیٹتا ہے تو خواہ مخواہ بارہ بج جاتے ہیں اور تانے سیدھی نہیں ہوتی اس حد تک ٹانگوں میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور صبح پھر وہ ڈیڑھ دو بجے ایک بجے ساتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ترجب کا ٹائم ہو گیا دو گھنٹوں کی نیند انسان کی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ چوبیس گھنٹے یہ سوئے ہی رہا اتنی راحت کے ساتھ یہ اٹھ کے دوبارہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو جو انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اس کی تھوڑی سی نیند میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور جب دور ہوتا ہے غافل ہوتا ہے تو بہت زیادہ لمبا چوڑا سو سو کر بھی جب اٹھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نیند تو پوری نہیں ہوئی ہے آرام صحیح نہیں ہوا یہ بات یہ صفت صاحب اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی عطا عبادت توبہ کرنے والے ہیں العابدون عبادت کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن مجید میں بہت مقامات پہ آپ کی عبادت لیکن سورہ اعظم نشرف نے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا کہ نبی فیضا فرغتا فن سب فی اللہ رب فر رب اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جائیں اور خوب اللہ کو یاد کریں فارغ کس سے ہونا ہے نبی کام کیا ہوتا ہے فارغ کس سے ہونا ہے لوگوں کو واضح نصیحت سے لوگوں کو قرآن حدیث پڑھانے سمجھانے سے جہاد سے نماز روزے سے جب آپ فارغ ہو جائیں لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے کے لحاظ سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں آ جائیں اللہ کو خوب یاد کریں تو گویا کہ اللہ کو خوب یاد کرنا وہ لوگ بھی یاد کر رہے ہیں جو بے معصوم ہستی ہیں جو جنت کے جو وارث ہیں تو سارا دن بھی دین کے کاموں میں مصروف ہوا وہ بھی ساری عبادت ہے لیکن اس سے جب فارغ ہو گئے فیضا صاحب کا فن سب خوب اللہ کو یاد کرنا تو ہمارے لیے تو اس سے زیادہ ضرورت ہے دوستو دوستوں یہ صحابہ کرام توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے اس حالت اللہ پاک راضی ہے جس حالت میں اس نے رکھا ہے اسی حالت کے اندر ہم خوش ہیں اور اسی پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو کسی نعمت کا قابل نہ سمجھے نا دوستو اور پھر وہ نعمت مل جائے تو پھر اللہ کا شکر دل سے ادا ہوتا ہے جب انسان سمجھے کہ میں تو اس چیز کا بھی مستحق تھا اس کا بھی مستحق تھا اس کا بھی مستحق تھا یہ تین تو مل چکی ہیں ان دو کا بھی مستحق تھا یہ دو نہیں ملی ہیں تو یہ تو ساری نعمت کو اپنے ساری نعمتوں کے بارے میں اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہا ہے تو شکر کیسے بجا لائے گا شکر جب بجا لا سکتا ہے کہ جب انسان کسی نعمت کا اپنے آپ کو مستحق نہ کسی نعمت کو مستحق نہیں تھا تو پھر ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کے ہو شکر بجا لانے کی توفیق نصیب ہوگی کرام اللہ کا شکر بجا لانے والا یہ روزے کی حالت رہتے ہیں ایک تفسیر شائے ہوں یہ کیونکہ یعنی روزے کی حالت میں رہتے ہیں لفظی ہے جمع بے تعلق ہونا یعنی روزے والا شخص بھی کھانے پینے اس طرح کے کاموں سے وہ بے تعلق ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے روزے دار کے لیے بھی فرمایا کہ میرے لیے تو میں اس کو عطا کروں گا بعد میں السائحون سرجمہ لکھا ہے کہ مہاجرین صحابہ کرام مراد ہیں کہ اپنے آباؤ وجداد اپنے پرانے گھر اپنی جائیداد اپنے کاروبار سے ہجرت کے وقت بے تعلق ہو کے نکل آئے نبی کے ساتھ اور مدینہ میں آ گئے سب چھوڑ دیا یعنی سائحون سے مراد مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے بے تعلق ہو کے نکل آئے بعض نبی کے ساتھ یا اللہ کی رضا کی طرف السائحون کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ مجاہدین مراد ہیں یہ مجاہدین نے اپنے گھروں سے بے تعلق ہو کر حتیٰ کہ جب برسر پیکار میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اپنی جان سے بھی بے تعلق ہو کر کود پڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر یہ ان کی صفت بیان کی ہے مجاہدین کی کہ جو ہر گھر بار بیوی بچے عزیز و مبارک سے تو بے تعلق ہو ہی گئے لیکن بالوں میں جا کر اپنی جان سے بھی بے تعلق ہو جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے بے شک وہ ہماری جان قبول کرتا ہے تو جان لے لے اللہ راضی ہو جائے السائحون کی یہ تفسیر بعض اللہ نے کہا کہ السائحون سے طالب علم مراد ہے کہ وہ بھی اپنے گھر بار کو عزیز و اقارب کو اپنے گھر کی راحت کو قربان کر کے سفر کرتے ہیں اور سب کی سب کچھ گویا کہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں یہی تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم اگر سچی نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے ہر قدم پہ اس کی نیکیاں ہیں راستے میں فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور راستے میں فرشتے پردے چھاتے ہیں تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی طالب علم جو حقیقی طالب علم ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے کہ یہ علوم نبوت کو پھیلانے والے اس کے وارث بننے والے یہ پڑھنے والے ہیں تو السائل سے مراد طالب علم ہے کہ وہ بھی ہر چیز اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں بس اس درجے کا جب کوئی طالب علم ہو اس نیت کے ساتھ وہ نکلا ہو تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں دنیا مقصد نہ ہو شہرت مقصد نہ ہو ریاکاری مقصد نہ ہو بعض حضرات نے لکھا ہے مراد ہے صوفیہ جو زاہد ہوتے ہیں بے تعلق ہے دنیا سے صرف اللہ اللہ نے وہ لگے ہوئے ہیں جو صوفیہ بیت جی یہ تیرے طریقہ اس ترتیب کا بس وہ خالص اپنے آپ نے عبادت کے لیے وقت ہوا ہے تو وہ بے تعلق ہے وہ ہے دنیا سے ہی انسان کو ایک وقت میں آ کے زندگی کے مرحلے میں ایسا ملکہ نصیب ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو جس کی نماز روزے صحیح ہو بے شک دنیا کے کام انسان کی ایک ضرورت ہے وہ ایک حد تک لگا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خالص چوبیس گھنٹے ہی اللہ کے لیے ہو جاؤں اور اس کی بات کرتا رہوں اس میں ہم سے بڑے بڑے حضرات شیخ رحم اللہ تعالیٰ جیسے لوگ امام بخاری جیسے لوگ کہ آخری زندگی میں وہ پڑھنا پڑھانا بھی کہتے تھے کہ نہیں اس میں بھی پھر وقت ضائع ہوتا ہے بہت پڑھنا پڑھانا بھی ہو چکا اب خالص اللہ کی رضا کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ الرا کے جو بے تعلق ہو کر کام کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں باقی بات انشاءاللہ پیر کو کریں گے